ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فعلموا أن أن الحق الحق لله لله وضل عنهم ما كانوا يفترون اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اور فرما دیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا سامعین ونایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے شریک نظر نہ آئیں گے مشرکوں کو دوسری دفعہ ڈانٹ دی جائے گی اور فرمایا جائے گا کہ دنیا میں جنہیں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی اس امت کا پیغمبر ممتاز کر لیا جائے گا اور مشرقوں سے کہا جائے گا کہ اپنے شرک کی کوئی دلیل پیش کرو اس وقت یہ یقین کر لیں گے کہ فی الواقع عبادتوں کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں اور تمام جھوٹ و افترا بھول جائیں گے